اکیس جون دو ہزار نو بیروز اتوار رحمٰ صفر نمبر چھبیس صفحہ نمبر چھبیس تیسرا سبق اور دوسرا جز تلفظ و مفہوم تشاہد تشہد کا تلفظ و مفہوم تو ہم سیکھ چکے ہیں لیکن اس کے حوالے سے ایک اشکال ہے وہ اشکال یہ ہے کہ اس میں السلام علیکہ علیکم یو صفحہ نمبر سائش پر شروع میں پہلی لائن ہے سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام کے روز اقدس پر آپ کی قبر مبارک پہ جب حاضری ہو تو وہاں تو یہ سلام عرض کیا جائے السلام یا رسول اللہ یا السلام علیکہ نبی لیکن دور سے ان کلمات میں سلام عرض کرنا مناسب نہیں نبی علیہ و والسلام نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جو میری قبر پر درود و سلام پڑھے گا میں سنوں گا جواب بھی دوں گا نبی علیہ علیہساد والسلام جواب بھی دیتے ہیں لیکن ہم یہ جواب اس لیے نہیں سنتے کہ ہم عالم دنیا میں ہوتے ہیں تو عالم دنیا میں ہونے کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں سنتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرمائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نار سات و سلام تشریف لائیں گے تو وہ حج بھی فرمائیں گے اور نبی علیہ سات وسلام کے روز اقدس پہ حاضری بھی دیں گے تو نبی علیہ ساط وسلام کی خدمت میں سلام بھی فرمائیں گے تو نبی علیہ السلام السلام جواب دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ جواب سنیں گے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے بلکہ ان کے ساتھ جتنے ایمان والے ہوں گے سب یہ جواب سنیں گے تو نبی علیہ السلام والسلام اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ جو میری قبر پہ آ کے درود السلام پڑھے گا میں سنوں گا اور جو دوسرے علاقوں میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتے پھیلا دیں گے اور وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہیں گے تو اس لیے اگر دور سے نبی علیہ اثرات وسلم کی خدمت میں درود السلام عرض کرنا ہو تو اس کے لیے یا اے ایوہا ان کلمات کا استعمال مناسب نہیں تو لہذا ہمارے ہاں جو اذان میں اذان سے پہلے یا بعد میں السلام وسلام کا یا رسول اللہ یہ پڑھنا اور بالخصوص تصور کے ساتھ کہ براہ راست حضرت سن رہے ہیں یہاں سے تو یہ مناسب نہیں جب یہ مناسب نہیں ہے تو وہ کلمات بھی استعمال نہ کیے جائیں جس جن کلمات سے شکو کو شبہات پیدا ہوں لیکن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی یہ دلیل بیان کرتا ہے کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں آپ خود نماز میں روزانہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں آپ السلام علیکم ایوہنبی یہ کہتے ہیں جب آپ ہر نماز میں اور ہر قادے میں اتحیات کی شکل میں یہ کہتے ہیں تو پھر آپ روکتے کیوں ہیں تو نماز کے باہر آپ منع کیوں فرماتے ہیں دیکھیے یہ بنیادی ایک بات ہے اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے کہ جبکہ یہ فرق بھی ہے کہ نماز میں تو آپ آہستہ کہتے ہیں اگر آہستہ کہنا جائز ہے تو اونچا کہنا جائز کیوں نہیں دیکھیے پہلی بات تو ایک ذہن میں بٹھائی جائے کہ شریعت نے جو کام جس جگہ کے لیے مخصوص کر دیے ان میں تغیر و تبدل کریں گے تو اس کو بدعت کہتے کہ اس تغیر و تبدل سے اجتناب کرنا ہے لیکن میں ایک اور بات گزرش کر رہا ہوں یہ ایک بنیادی بات ہے اس کو آپ جو ہے فرمائیں گے انشاءاللہ شاء فہمی پیدا نہیں ہوگی ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا وہ بھی یہ تشہد تو پڑھتے تھے جب نبی علیہ السلاط والسلام کی خدمت میں عالیہ میں حاضر دیتے تھے تو ان کا رویہ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے یعنی جب داخل ہوتے نبی اسرات اسلام سامنے موجود بھی ہوتے تو جوتی والی جگہ سے حضرت کا فاصلہ زیادہ تو نہیں ہوتا ہوگا کتنا فاصلہ کے سامنے حضرت نظر آ رہی ہیں لیکن حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مقام پر بھی السلام علیکہ یا اسرات والسلام علیک کا یا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے وہ حضرت کو دیکھنے کے بعد درود و سلام پڑھتے تھے لیکن کن کلمات میں مسجد میں داخل ہوتے بسم اللہ وسلاۃ وسلام و رسول اللہ اللہ مفتحلی اب ابواب آب و رحمتی پہلے بسم اللہ اس کے بعد وسلاۃ وسلام و اعلیٰ رسول اللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام پر رحمت اور سلامتی نازل فرما اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اب یوں نہیں کہتے تھے کہ اسلاط وسلام علیک رسول اللہ خطاب نہیں فرما اتنے فاصلے سے نبی السلام سے خطاب کرنا وہ خلاف ادب سمجھتے تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو اس پر یا اور ایوہا کا لفظ استعمال کرتے تھے لیکن اگر کچھ فاصلہ بھی ہوتا تو یا اور ایوہا کا لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے اس کو بھی خلافی عرب سمجھتے تھے تو لہذا جب نبی علیہ السلاط والسلام کی روز اقدس پہ حاضری دی جائے تو اس وقت تو یا ایوہا کے کلمات استعمال کیے جائیں اور جب فاصلے سے درود السلام پڑھنا ہو تو پھر یا اور ایوہا کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے اور جو ان کا طریقہ ہے وہی طریقہ درست طریقہ ہوگا لیکن پھر اشکال اپنی جگہ پہ باقی رہا کہ ذہن میں گلجھن تو رہ گئی کہ یہ تشاہد میں ایسا کیوں ہے تو یہ بات میں واضح کر دوں دیکھیے ایک ہے اصطلاح میں کہتے ہیں ایک بات کو کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک ہے واقعہ کا بیان ہونا ایک ہے ایک کام کا کرنا ان دونوں میں ایک فرق ہے جو میں قرآن مجید کی مثال سے واضح کر دیتا ہوں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے یا یا آدم یادم کہ آدم علیہ السلام آپ ان فرشتوں کو یہ نام ان چیزوں کے نام بتلا دیں کہ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام میں علم کی صلاحیت رکھ دی اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اور نہ بتلا سکے تو پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم امبی ہوں اے آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو اب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں جب اس جگہ میں پہنچا یا آدم امبی ہوں تو کیا مانی کہ میں آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام آپ ان کو ان کے نام بتلا دیں میں یا آدم ہوں اے آدم عربی میں یہی کلمات استعمال کر رہا ہوں یا آدم اے آدم امبی ہم آپ بتلا دیں ان کو یسما ان کے نام تو کیا میں آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا میں اس واقعہ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ کلمات کہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اے زکریہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا فرشتوں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا یا ایک بات اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ جینسات جب گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں اور عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے پر پہنچے عزیز سے اتفاق سے کسی کام کے لیے گھر داخل ہو رہا تھا اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ غلام آگے کو بھاگ رہا ہے بیوی پیچھے کو بھاگ رہی کہا کہ یس کیا معاملہ ہے بہرحال بات کھل گئی کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں قصور بیوی کا ہے اب اس مقام پہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف آئی آن حاضر کیا یوسف بات تو کھل گئی لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو نظر انداز کرنا کسی کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ عزت کا معاملہ ہے تو یوسف آئز حاضہ اے یوسف اس سے بے رخی اختیار کرو اس بات کو چھوڑ دو نظر انداز کر دو اب میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں پڑھتے ہوئے میں نے یہ کلمات ادا کیا یوسف یوسف آئز حاضہ تو میں یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کیا یوسف آپ اس بات کو نظر انداز فرما دیں نہیں بلکہ میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں زکریہ علیہ السلام سے خطاب ہے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے یا دیگر حضرات سے خطاب ہے تو میں ان سے خطاب نہیں کر رہا میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج میں اللہ کے حضور تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالی نے یہ کلمات ادا کیے ہیں نبی اسلام نے تو کہا کہ تحیات اللہ و صلوات و طیبات تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ یوہن نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں اس واقعہ کو پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو سلامتی رحمت اور برکات کی خبر دی کہ اے نبی اسلام میں نے آپ پر یہ اتنی نعمتیں نازل فرما دی تو یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیا نبی علیہ السلام السلام میں آپ کو سلامتی دے رہا ہوں صاحب السلام میں اللہ کی رحمت دے رہا ہوں آپ کو یا میں براکات دے رہا ہوں نہیں بلکہ اس واقعہ کو پڑھ رہا ہوں اب اس واقعہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے واقعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات پختہ طریقے پہ بیٹھ جائے کہ سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکات ہوں ان کا ذریعہ نبی علیہ السلاط والسلام کہ جب تک اپنے آپ کو نبی علیہ السلاط والسلام سے وابستہ نہیں کریں گے ان کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے نہ تو گمراہی سے حفاظت ہوگی نہ اطمینان قلب نصیب ہوگا نہ اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوگی اور نہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے اور نہ اللہ کی برکات کو حاصل کر سکیں گے تو یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دل و دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے تو یہ واقعہ ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے ہم بذات خود نبی علیہ السلاط والسلام سے خطاب نہیں کر رہے تو ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ میں نے اس کی وضاحت گزارش کر دی کہ یہ واقعہ پڑھنا ہے یہ خود نبی علیہ السلاط والسلام سے سلام عرض کرنا نہیں ہے اور ضابطہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا کہ روز اقدس پہ حاضری دیں گے تو پھر خطاب کر کے سلام و رحمت کی درخواست کریں گے اور اگر روز اقدس پہ حاضری نہیں دیں گے فاصلے پر ہوں گے تو پھر خطابیہ انداز اختیار نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور درخواست کریں گے کہ اللہ نبی علیہ السلام والسلام پر سلامتی اور رحمت نازل فرما اس کے لیے پھر طریقہ وہی ہے جو اختیار کیا جائے گا جو سکھایا ہے حضرات صحابہ کے انہوں نے عمل کر کے اس کے بعد یہ تیسرا جز ہے ترجمہ قرآن و حدیث اور عنوان ہے اس سبق کا برزخ سے آخرت تک کہ انسان کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر چار جہانوں سے چار جہانوں سے ایک جہان دنیا میں آنے سے پہلے جس میں روح اور جسم کا آپس میں تعلق نہیں ہاں اس جہان میں ایک تعلق قائم ہوا ہے لیکن پورے جسم سے نہیں جسم کے حقیقی وجود سے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ سات والسلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو اس طرح قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے تھے ان تمام کو نکالا اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی اگر آدمی غور کر لے تو بات تو واضح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آدم علیہ السلام ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نکالا دیکھیے ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس میں کتنی جامعیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کو نکالا تو بات تو وہی تھی لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشتے نکالا پھر ان کی اولاد کی پشتے نکالا یعنی اسی اس میں اشارہ فرما دیا قیامت تک ہر اولاد کی پشت سے اس کی اولاد نکالی تو اس میں اشارہ کیا ہے اشارہ یہ ہے کہ تمام منصوبہ بندی کی اسکیمیں اور اخراجات سب بیکار کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو نکالتے تو ہو سکتا تھا کہ جو میری اولاد ہے اللہ تعالیٰ اگر میں مسوبندی بندی کے طریقوں پہ عمل کر لیتا تو اللہ تعالیٰ میری اولاد کسی اور کو دے دیتے کہ اس سے وہ اولاد پیدا ہو جاتی لیکن نہیں ہر انسان کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تعین بھی ہو گیا کہ فلاں کس کی اولاد ہے اور فلاں کس کی اولاد ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں اور اللہ نے جو افراد نکالے ہیں ان تمام افراد نے دنیا میں آنا ہے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں ان کو آنے سے روک نہیں سکتی انہوں نے آنا ہے اب رہی یہ بات کہ نہ وقفہ کر لیں گے جس کا جو وقت ہے اس نے آنا ہے اور جو میرے نصیب میں ہیں جن کا ذریعہ میں ہوں انہوں نے میرے ذریعے سے آنا ہے یہ بات تو معلوم ہو گئی لیکن معلوم ہوگی کب جب دل و دماغ کو صحیح سوچ پہ اور صحیح کام پہ لگائیں گے نتائج نکلیں گے نہیں تو شیطان اور نفس کے حوالے کریں گے تو پھر کئی راستے اور کئی راہیں اس سے نکلتی چلی جائیں گی گمراہی کی بات تو ایک ہے عالم اروا کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کس جہان میں ہے تو یہ عالم اروا ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جسم کا وجود ابھی اس کو تشکیل نہیں کیا جاتا انسان کا جسم تشکیل پاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس سے پہلے یہ جسم اجزاء میں بکھرا ہوا ہے کہ دیکھیے انسان پیدا ہوا ہے کس سے پانی کی بوند سے یہ پانی کی بوند بنی ہے کس سے انسان کی غذا سے انسان کی غذا کیا ہے کیا اس نے گندم کھائی اس نے کیلے کھائے اس نے سیب کھائے اس نے تربوز کھایا اب یہ مختلف اشیاء جو اس نے کھائی ہیں گندم فلاں علاقے کی چینی فلاں علاقے کی تربوز فلاں علاقے کا آم فلاں علاقے کا اب مختلف علاقوں کی اشیاء تو اس کے معنی ہے کہ یہ جو انسان میرے وجود کے اندر بن رہا ہے جو میری اولاد بن رہی ہے میرے وجود کے اندر اس کی اجزاء پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکھرے ہوئے اجزاء کو یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بکھرے ہوئے اجزاء کو جو پوری دنیا کے اندر یہ اجزاء بکھرے ہوئے ہیں زمین میں بھی فضا میں بھی کیونکہ آب و ہوا کے اثرات بھی ان اجناس کے پیدا کرنے میں حصہ لیتی ہیں تو اب ایک آدمی کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ کی حکمت اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ اجزاء آپس میں جڑ رہے ہیں جس میری اولاد کا جو جز ایک تربوز میں ہے وہ تربوز کا بیچ چائنا کا ہے تو وہاں سے وہ جز یہاں منتقل ہو رہا ہے میرے جسم کے اندر اور آم میں نے کھایا وہ علی پول کا آم ہے تو اس میں اس کا جز ہے وہ تربوز کا اور آم کا جز آپس میں مل رہا ہے یہ اجزاء جمع ہو رہے ہیں جو اللہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے انسان کو پیدا فرما سکتا ہے اس اللہ کے لیے ایک قبر میں بکھرے ہوئے جسم کے اجزاء کو جمع کر کے کھڑا کرنا کیا مشکل ہے یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ذہن نشین فرمائیں گے تو عقل سے بھی مطابقت رکھتی ہے بات تو معلوم نہیں کہ لوگ عقل کی بنیاد پر حقائق کا انکار کیسے کرتے ہیں تو ایک عالم عالم اروا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے روحیں علیحدہ ہیں اور جسم کی ابھی تشکیل نہیں ہوئی تو یہ عالم اروا ہے اس کے بعد دوسرا عالم ہے یہ عالم دنیا کہ جس میں روح اور جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے کہ جسم کی تشکیل ہوتی ہے اور روح اس کے اندر منتقل ہوتی تو ماں کے پیٹ میں انسان ہے اور یہ روح منتقل ہو گئی اس کے جسم کے اندر روح منتقل ہو گئی اس کے بعد یہ عالم دنیا میں آ گیا عالم دنیا کے بعد عالم دنیا میں یہ بات ذہن میں رکھیں گے اس سے انشاءاللہ ایک نتیجہ نکلے گا کہ عالم دنیا میں جو انسان کی زندگی ہے اس کے دو مرحلے پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ ہے یا ماں کے رحم کے اندر انسان پرویش پا رہا تو اس کو آپ بنیادی طور پر جو مرحلوں میں بھی تقسیم فرما سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ عالم آخرت ہے جو انسان کا مقصود ہے اور عالم برزخ بھی اسی سے متعلق ہے کیوں کہ اس لیے کہ انسان اعمال کرتا ہے ایک ہے اعمال کرنے کا وقت ایک ہے اعمال کے نتائج کے ظاہر ہونے کا وقت تو انسان جو اعمال کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو اس کے پاس بنیاد ہے جو جہان وہ یہ عالم دنیا ہے اور عالم آخرت اسی کا نتیجہ ہے عالم دنیا کا کہ عالم دنیا میں جو بوئیں گے وہ عالم آخرت میں کاٹیں گے تو اس لیے بنیادی طور پر دو جہاں بھی کہے جا سکتے ہیں ایک عالم دنیا ہے ایک عالم آخرت ہے عالم آخرت سے پہلے جو عالم برزخ ہے یہ بھی عالم آخرت میں شامل ہے اس لحاظ سے کہ عالم برزخ میں انسان عمل نہیں کرتا کہ اعمال کی دنیا عالم دنیا ہے اعمال کا عالم عالم دنیا ہے اعمال کا جہاں عالم دنیا ہے ہاں اس کے اب کچھ اثرات عالم برزخ میں پیدا ہوتے ہیں اور عالم آخرت میں تو بالکل واضح طور پہ فیصلہ ہوگا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک عالم دنیا ہے ایک عالم آخرت ہے تو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو جہاں ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں برزخ کے معنی رکاوٹ کے ہوتے ہیں برزخ کے معنی پردے کے ہوتے ہیں تو یہ عالم برزخ وہ ہے کہ اس میں انسان پردے میں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں لیکن کیا وہ فنا ہو گیا فنا نہیں ہوا کہ عالم برزخ میں اس کا وجود ہے وہ موجود ہے روح اور جسم کا تعلق ہے عالم برزخ میں عذاب بھی ہوتا ہے عالم برزخ میں راحت بھی ہوتی عالم آخرت میں یہ عذاب اور راحت یہ سب کے سامنے لیکن عالم برزخ میں جو راحت ہو رہی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اور عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ہو رہا ہے اب یہاں میں ایک بنیادی بات گزارش کر دیتا ہوں باقی پھر انشاءاللہ شاء اللہ ورض جو ہے ان آیات میں اور ساتھ ساتھ احادیث میں ہوتی چلی جائے گی دیکھیے کہ عالم برزخ میں اگر وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ جناب تمہیں کے دن کھڑا کیا جائے گا کے دن زندہ کیا جائے گا تو عالم برزخ میں اجتماعی ہے زندگی نہیں ہے فنا ہے کہ انسان جب مرتا ہے جسم اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اب ان ذرات کی عذاب کیسے ہوگا کیسے ممکن ہے کہ ان جسم کے ذرات پہ عذاب ہو تو یہ عذاب نہیں ہوتا یہ جسم کے اجزاء تو بکھر گئے جسم و روح کا تعلق تو ختم ہو گیا اب یہ دوبارہ قیام دن کھڑا ہوگا اس کے بعد عذاب بھی ہوگا اس کے بعد راحت بھی ہوگی دیکھیے ایک بنیادی یہ نشین فرما لیں کہ جی جسم کے اجزا بکھر گئے اس لیے عذاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے جسم کے اجزا اللہ کے علم سے نکل گئے یا اللہ کے اختیار سے نکل گئے پھر تو عذاب نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے جسم کے اجزاء اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ کی قدرت میں ہیں پھر تو عذاب ناممکن نہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان کے جسم کے ذرات چاہے جتنے بھی بکھر جائیں اللہ کے علم سے باہر نہیں اللہ کی قدرت سے باہر نہیں اب رہی یہ بات کہ جناب جیسے ہندو ہیں وہ قبر میں دفن نہیں کرتے وہ اپنے مرنے والے کو جلا دیتے ہیں جب مرنے والے کو انہوں نے جلا دیا تو اس کی راکھ انہوں نے پانی میں بہا دی کوئی ذرہ کہیں کوئی ذرہ کہیں نہرو ہے اس کی وصیت کے مطابق اس کی راک کو جہاز سے بکھیر دیا گیا زمینوں میں تاکہ میری مٹی میری راکھ بھی اس ملک کی خوشحالی میں کام آئے مسلمان نہیں تھا اور اگر مسلمان کہلانے والا حکمران ہوتا تو شاید روح بھی نکال لیتا لوگوں کی خوشحالی اور کشادگی کی کہ یہ جائیں باہر میں میری خوشحالی ہو میری اولاد خوشحال رہے بس یہ کہ وہ قوم پرست لوگ تھے اخلاص ان کے اندر اپنے قوم کے لیے تھا اگر ان بد نصیبوں کا یہ اخلاص رخ بدل لیتا اللہ کے لیے ہو جاتا تو ان کی آخرت بن جاتی اور ہمارے مسلمان کہلانے والے وہ بد نصیب ہیں آخرت بھی اپنی تباہ کرتے ہیں اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس نے یہ وصیت کی تو راکھ اس کی بکھیر دی گئی کوئی ذرہ کہیں گرا کوئی ذرہ کہیں گرا تو اب یہ سارے ذرات جو بکھرے ہوئے ہیں وہاں عذاب کیسے ہو سکتا ہے میں صرف ایک مثال دور جدید کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں ہمارا ایمان اس مثال کی وجہ سے نہیں ہے ہمارا ایمان تو اللہ کے فرمانے اور نبی علیہ اللہ والسلام کی وضاحت کی وجہ سے ہے حضرت نے فرما دیا بس ہمارا تو ایمان ہے نبی السلام نے فرما دیا چاہے بات عقل میں آئے چاہے بات عقل میں نہ آئے جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہم نے کہا حضرت بالکل آپ نے سچ فرمایا ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں حضرت ہمارے حواس غلط نتائج نکال سکتے ہیں لیکن آپ کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات خلاف حقیقت نہیں ہو سکتی حضرت یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے ہو جائے یہ تو ممکن ہے لیکن آپ نے جس بات کی خبر دی اور وہ بات صحیح نہ ہو حضرت یہ تو ممکنات میں سے نہیں تو میں یہ جو مثال عرض کر رہا ہوں صرف ایک سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جدید دور ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ پروگرام آ رہا ہے آپ کے سامنے دو ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں ایک ٹیلی ویژن پر پروگرام آ رہا ہے اسلام آباد سینٹر کا ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہا ہے سعودی عرب سے تراوی کا پروگرام آ رہا ہے دونوں ساتھ ساتھ پڑے یہاں سے ہزاروں میل دور انڈونیشیا میں ایک ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے ایک آدمی کے سامنے اور اس میں سعودی عرب کا تراوی کا پروگرام آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے دو سکرینیں ہیں ایک پہ تراوی کا پروگرام آ رہا ہے ایک پہ اسلام آباد سینٹر کا پروگرام آ رہا ہے تو یہاں سے دور انڈونیشیا میں جو سکرین اس کے سامنے رکھی ہے ٹیلی ویژن رکھا ہے اس پہ تراوی کا سعودی عرب کا پروگرام آ رہا ہے اسلام آباد کا پروگرام نہیں آ رہا ملائیشیا میں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے ٹیلی ویژن رکھا ہے اور وہ اسلام آباد سینٹر کا پروگرام دیکھ رہا ہے اب یہاں آپ کے سامنے دو سکرینیں ہیں دونوں ساتھ ساتھ پڑی ہیں ایک میں پروگرام اسلام آباد کا آ رہا ہے اور یہاں سے ہزاروں میل دور جو ملیشیا میں بیٹھا ہے اس کی سکرین پہ بھی اسلام آباد کا پروگرام آ رہا ہے اور آپ کے سامنے جو دوسری سکرین اس سکرین کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہی ہے اس پہ تراویح کا سعودی عرب کا پروگرام آ رہا ہے اور ہزاروں میل دور انڈونیشیا میں جو پڑا ہے اس میں بھی سعودی عرب کا پروگرام آ رہا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سکرین کا تعلق جس سنٹر کے ساتھ ہوگا اسی سنٹر کا پروگرام اس میں آئے گا یہ دونوں ساتھ ساتھ پڑھیں پڑھیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اس سکرین پہ کیونکہ تراویح کا پروگرام آ رہا ہے تو ساتھ والی سکرین پہ بھی تراویح ہی کا پروگرام آئے نہیں یہ ساتھ ہونے کی بنیاد پر پروگرام نہیں آ رہا یہ تعلق کی بنیاد پر پروگرام آ رہا ہے کہ پی سی ایس کا تعلق اس سینٹر سے ہے تو اسی طرح اگر اجسام کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں ایک نیک انسان کا ذرہ ہے ایک فاسق کا ذرہ ہے لیکن عذاب ہوتا ہے روح سے روح سے منتقل ہوتا ہے جسم میں تو جیسے سینٹر میں پروگرام ہوتا ہے اور سینٹر سے منتقل ہوتا ہے سکرینوں پر جس سکرین کا تعلق جس سینٹر کے ساتھ ہوگا پروگرام بھی اس سکرین پر اسی سنٹر کا آئے گا تو اسی طرح سے روح جس روح سے جس ذرے کا تعلق ہوگا اسی کی کیفیت وہاں منتقل ہوگی اگر ایک روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے تو اس جسم کا ذرہ اگر یہاں پڑا ہے تو اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے تو روح پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس ذرے پہ منتقل ہوگا اور اسی جسم کا ذرہ اگر یہاں سے سینکڑوں میل دور پڑا ہوا ہے تو وہ عذاب اس ذرے پر بھی منتقل ہوگا جیسے کہ ایک سینٹر کا پروگرام مختلف سکرینوں پہ آ رہا ہے جس کا رابطہ اس سینٹر کے ساتھ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان جو مخلوق ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اللہ کی دیوہی صلاحیت سے یہ فرق کر سکتا ہے کہ سات والی سکرینوں پہ سات والی سکرین کا اثر نہ ہو اور اس کا تعلق سینٹر پر ہو تو کیا کے کائنات انسان کے جسم کا تعلق اس کی روح سے قائم نہیں کر سکتا بس یہ سوچنے کی بات ہے لیکن ہمارا ایمان اس وجہ سے نہیں اگر یہ مثال ہمارے سامنے نہ ہو تو بھی ہمارا ایمان نبی علیہ سات والسلام کے فرمانے پر ہے تو ایک اشکال ہے جس کو یہاں واضح کر دوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ قیامت دن کھڑا کریں گے تو یہ جو برزخ کی حیات آپ کہتے ہیں اس کو تو شمار نہیں کیا گیا اللہ نے تو اس کو زندگی نہیں کہا تو پھر آپ اس کو عالم برزخ کو زندگی کیسے کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بات واضح ہو جائے گی کہ آج ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا کہ آج ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی جو پرچی لکھوانے کے لیے کٹوانے کے لیے جائے گا اس کا انداز کرانے کے لیے کمیڈی کے دفتر جائے گا تو کون سی تعریف دے گا آج کی تاریخ کیا بچے کی روح جسم میں آج کی تاریخ میں داخل ہوئی ہے نہیں یہ تو چار مہینے پہلے داخل ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو چار مہینے پہلے والی تاریخ کیوں نہیں لکھواتا کہ بچہ چار مہینے پہلے سے کھا بھی رہا ہے غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے چاہے نالی کے ذریعے سے جا رہی ہو نالی کے ذریعے تو ہمارے یہاں بھی غذا جاتی تو غذا نالی کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے وہ حرکت بھی کر رہا ہے کہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بچے کی حرکت بند ہو گئی اس کی معنی ہے کہ حرکت کر رہا ہے تو اندر حرکت بھی بچہ جی اندر مر گیا تو اس کی معنی ہے کہ اندر زندہ تھا تو زندگی تو ماں کے پیٹ کے میں بھی ہے لیکن آپ چار مہینے پہلے اس کا اندراج نہیں کراتے آپ زندگی اس کی پیدائش کی تاریخ آج کی لکھواتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اس کا دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے آنا ہے اور اس سے پہلے جو ماں کی زندگی ماں کے پیٹ کے اندر کی جو زندگی ہے وہ سامنے کی زندگی نہیں وہ پوشیدہ زندگی ہے اسے اس کو شمار نہیں کرتے اسی طرح سے عالم برض کی زندگی وہ بڑے بڑی ماں کے پیٹ کی زندگی ہے کہ یہ تو چھوٹی ماں کی پیٹ کی زندگی ہے کہ جس ماں نے مجھے جنا ہے یا اس کے پیٹ کے اندر کی زندگی ہے چھپی ہوئی اور اسی طرح جو زمین ہے وہ بڑی ماں ہے تو زمین بڑی ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی ہے جو عالم برزخ میں ہم گزارتے ہیں تو لہذا کیونکہ وہ زندگی سب کے سامنے کی زندگی نہیں جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی سب کے سامنے کی زندگی نہیں تو باہر آنے کے بعد زندگی دوسروں کے سامنے کی زندگی بنے گی اسی طرح سے عالم آخرت میں قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو زندگی سب کے سامنے کی زندگی بنے گی اس لیے اس کو شمار کیا ہے عالم برزخ کی زندگی کو شمار نہیں کیا گیا تو جس طرح پیٹ کی زندگی کو شمار نہ کرنے سے زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے عالم برزہ کی زندگی کو شمار نہ کرنے سے عالم برزہ کی زندگی کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب اس سلسلے میں مزید اشکالات جو پیدا ہو رہے ہیں تو یہ آگے بیان اس میں ہو جائیں گے تو ایک بات ذہن نشین فرمایا کہ موت فنا کا نام نہیں کہ موت جو ہے یہ فنا کا نام نہیں موت کیا ہے یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا نام ہے کہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا نام موت ہے موت فنا کا نام نہیں بھائی اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے باقی باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان ہو جائیں گی تو یہ صورت التقاصر ہے پارہ نمبر تیس رکو نمبر ستائیس صورت التقاصر اور اس کی آیات آٹھ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہا غفلت میں ڈال دیا کم تمہیں الحا اس نے غفلت میں ڈال دیا کم تمہیں اگر یہاں کم کے بجائے ہم ہو تو الحا ہم غفلت میں ڈال دیا ان کو تو الحا کم اس نے غفلت میں ڈال دیا تمہیں کس نے اتقاسر تقاصر نے کہ تقاصر کیا ہے تقاصر ہے اپنے آپ کو کثرت کی حالت میں لے جانے کی کوشش اور خواہش کثرت کی ہرس اس کے معنی ہم عام طور پہ کر لیتے ہیں ایک ہے تقسیر ایک ہے تقصر ایک ہے تقاصر تقسیر دوسرے کو بہت زیادہ نعمتوں والا بنانا یہ تقسیر ہے ایک ہے تکسر اپنے آپ کو کثرت والا سمجھنا کہ میں تو بڑا کثرت والا ہوں ایک ہے تقاصر کہ تقسیر دوسروں کو کثرت والا سمجھنا تکسر اپنے آپ کو کثرت والا سمجھنا تقاصر کثرت والا ہونے کی کوشش اور خواہش کرنا شدید خواہش ہو کہ میں کثرت والا ہو جاؤں اس کو تقاصر ہیں فرما کہ غفلت میں ڈال دیا تم کو تقاصر نے کہ میرے پاس دنیا کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہو جائیں یہ حص اور خواہش شدید صورت اختیار کر گئی اور اس کی وجہ سے تم غافل ہو گیا کس چیز سے غافل ہو گئے کہ جب دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگ گئے تو دیکھیے کہ کتنی غفلتیں پیدا ہوئیں ایک غفلت پیدا ہوئی کہ دنیا میں کرنے کے لیے کیا آیا ہے کہ دنیا میں آیا ہے آخرت بنانے کے لیے جب دنیا کی نعمتوں کو مقصود بنا لیا تو اصل جو مقصد تھا جس کے لیے دنیا سے آیا ہے اس سے غافل ہو رزق دینے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی جب میں خود اس کام میں لگ گیا کہ میری محنت سے ہی مجھے نعمتیں ملیں گی تو میں نے غفلت اختیار کر لی کس کے بارے میں رازق کے بارے میں کہ رسک دینے والا وہ ہے تو میں نے حلال حرام جائز نجائز ہر ذریعے کو استعمال کرنا شروع کر دیا تیسری غفلت یہ کہ ہر انسان کا نصیب ہے کہ دنیا میں جو اس کو ملے گا اس کو نصیب اور قسمت کہتے ہیں تو قسمت کے معنی یہی ہیں کہ یہ چیز تقسیم ہو چکی اس کے لیے مقرر ہو گئی لیکن میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نجائز ذریعے سے تو اس کے معنی ہے کہ تقدیر اور قسمت کے جو فیصلے ہیں ان سے میں غافل ہو چکا جب دنیا پرستی کے اندر میں مبتلا ہو گیا اور غفلت میں پڑ گیا اور اپنے مالک کو اپنے رب کو اپنے رازق کو خالق کو بھول گیا تو جب اس کو بھولا ہوں اس کے عذاب سے بھی غافل ہو گیا تو غفلت میں پڑ گیا کہ وہ رب وہ خالق وہ مالک رحمت والا بھی ہے اور عذاب والا بھی اس کی پکڑ سے اس کی گرفت سے بھی غافل ہو گیا تو ایک غفلت نہیں کتنی غفلتوں نے گھیر لیا تو ہمیں کہ اللہ کو متقاصر غفلت میں ڈال دیا تم کو تقاصر نے کہ دنیا کمانے میں تم ایسے لگے کہ تم اپنے مقصود سے بھی غافل اپنے خالق اور پیدا کرنے والے اور رازق سے بھی غافل اور اپنے انجام سے بھی غافل ہر لحاظ سے تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اور یہ غفلت تمہاری کب تک چلتی حتیٰ یہاں تک زو تم تم نے دیکھ لیا زارا اس ایک نے دیکھ لیا ظرتا تو نے دیکھ لیا زور تم تم سب نے دیکھ لیا زور تم تم نے دیکھ لیا کس کو المقابرہ قبروں کو اب ایک بات تو پہلی تو یہ ہے کہ غلط فہمی یہاں پر دور ہو گئی کہ ہم جو قبریں دیکھتے ہیں کون سی قبریں دیکھتے ہیں کہ جہاں روحیں دفن کی جاتی ہیں نہیں ہم تو ان قبروں کو دیکھتے ہیں جہاں جسم دفن کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قبر کس کو کہتے ہیں کہ جہاں جسم دفن کیا جائے آج کے دور میں ایک گمہ یہ بھی ہے اگر اس کو قبر نہیں کہتے تو گڑھا ہے قبر وہ ہے جہاں روح ہوتی ہے تو بھائی جہاں روح ہوتی ہے وہ جگہ تو نہ آپ دیکھتے ہیں نہ میں دیکھتا ہوں پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قبر نہیں کہنا آپ اس سے پوچھیں کہ کسی مرنے والے کو دفن کرنے کے لیے گئے تو اب آپ پوچھیں حضرت کہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ سے کہے گا قبرستان سے آ رہا ہوں بھائی قابل تو یہ نہیں ہے تو یہ قبرستان کہاں سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حقیقت زبان سے ظاہر فرما دیتے ہیں لیکن انسان ضد میں سوچتا نہیں کہ میں اپنی زبان سے خود تو اس کو قبرستان کہہ رہا ہوں قبرستان تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبرستان کے معنی ہے وہ جگہ جہاں قبریں ہوں تو میں اس کو قبرستان تو خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن اس کو قبر ماننے کو تیار نہیں ضد ہے کہ نہیں جناب یہ قبر نہیں تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ضد ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا تو جہاں روحیں دفن ہوتی ہیں وہ جگہ ہم نہیں دیکھتے ہم دو جگہ دیکھتے ہیں جہاں جسم دفن پھر یہ اشکال رہ گیا اشکال یہ رہ گیا کہ حضرت بعض لوگ دفن نہیں ہوتے جیسے ہندو ہیں ان کو دفن نہیں کیا جاتا تو ان کی راک بکھیر دی جاتی ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کو درندے کھا لیتے ہیں زمین میں ان کو دفن نہیں کیا جاتا بس یہ ایک ذہن میں بات رکھ لیں بات تمام اشکال دور ہو گئے کیا کہ جسم انسان کا جس جگہ ہوگا اسی جگہ کو اس کی قبر کہا جائے اگر وہ سمندر کی تہ میں ہے تو اس کی قبر وہ ہے اگر درندے کے پیٹ میں ہے تو اس کی قبر وہ ہے اگر پرندے کے پیٹ میں ہے تو اس کی قبر وہ ہے اور اگر زمین کے پیٹ میں ہے تو اس کی قبر وہ ہے تو جس جگہ انسان کا جسم ہوگا وہ جگہ اس کے لیے قبر ہے اب یہاں فرمایا کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا تو یہاں قبروں کو دیکھنے سے مراد کیا ہے دو اشارے دو اشارے ایک اشارہ یہ ہے کہ تم قبروں کی عمر میں پہنچ گئے جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ قبروں میں پاؤں کہ تمہارے پاؤں قبر میں پہنچ گئے یعنی مرنے کی عمر میں پہنچ گئے اب مرنے کی عمر کیا ہے کیا ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں دادا بیمار ہے فارج کا مریض ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے سارے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لیکن وہ پڑا ہے تو میں نے تو جانا نہیں اور اس کے مقابلے میں پوتا ہے جس پہ سارے گھر کا انحصار ہے اچانک اطلاعی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا کہ دادا پہلے آیا ہے اس کے بعد باپ آیا ہے پھر بیٹا آیا ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں جب جانے کی ترتیب نہیں تو یہ بات کہنا کہ جناب یہ مرنے کی میں پہنچ گیا تو اس میں ایک بنیادی بات ہے دیکھیے بچہ ہے مر تو سکتا ہے دودھ پیتا بچہ ہے مر تو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ یہ آگے لڑکا بنے گا کہ ایک مرحلہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے لڑکا ہے مر تو سکتے ہیں لیکن ایک امید ہے کہ آگے جوان ہوگا جوان ہے مر تو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ ادھیر عمر ہی میں پہنچے گا ادھیر عمر ہے مر تو سکتے لیکن امید ہے کہ بوڑھا ہوگا اب جو بوڑھا ہے مر تو سکتے ہیں آگے امید کیا ہے کہ یہ کیا بنے گا راستہ بند سارے مراحل پورے ہو گئے تو اس لیے کہا کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا بڑھاپے میں پہنچ گئے لیکن تمہاری ہٹس کی کیفیت کم نہ ہوئی جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی حص میں اضافہ ہوتا ہوا چلا گیا اب بوڑھا ہے اس حالت میں فکر ہونی چاہیے کس کی آخرت کی لیکن اس حالت میں بھی دنیا ہی کی فکر ہے کہ لہٰذا مزید کما لوں مزید بنا لوں پہلے اپنی فکر دی پھر اولاد ہو گئی تو اولاد کی فکر ہو گئی دکان ہے حضرت دو بیٹے ہیں بس دعا فرمائے کوشش کر رہا ہوں ایک دکان میری ہے اپنے اپنے بیٹے جو ہیں بیٹوں کی اپنی اپنی دکان ہونی چاہیے اس کے بعد پوتے ہو گئے اب پوتوں کی فکر کہ ان کو برسر روزگار ہونا چاہیے اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ انتظام کرنا ہے کیونکہ اللہ نے تو یہ ذمہ داری میرے سپورٹ کر دی تو میں ہی اپنی محنت سے یہ کما رہا ہوں کر رہا ہوں نہیں بھائی یہ اللہ کے ذمہ ہے یہ یعنی اس کا اللہ کے ذمہ ہے ہاں جو جائز طریقے بتلا دیے ان کے مطابق عمل ہو اور باقی معاملہ اللہ کے سبرد ہو کوشش کی جائے شریعت کے احکامات کے مطابق یہ منع نہیں تدبیر کا اختیار کرنا منع نہیں مستحسن ہے سنت ہے لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر دنیا کمائیں اور اس کو خرچ کریں اس میں کوئی ممانعت نہیں جیسے صاحب کرام ظلم کیا لیکن اس کو مقصود بنا لینا حص میں یہ بات مناسب نہیں ایک بات دوسری بات گزارش کر دوں باقی تو پھر انشاءاللہ کل ہوگی کہ قبروں کو دیکھنے کے میں دوسرا اشارہ یہ جی۔ کہ تم قبرستان جاتے ہو مرنے والوں کو دیکھتے ہو تمہارے گرد و نوا انسان اٹھتے ہیں تم ان کی تدفین کے لیے قبرستان جاتے ہو وہاں تم دیکھتے ہو کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں مالدار تھے یہ صاحب اقتدار تھے یہ حکومت والے تھے یہ اقتدار والے تھے آج کس بے بسی کی حالت میں پڑے ہو یہ ہمارا کہ جب دفن کیا جائے مردے کو مرنے والے کو تو ہر آدمی تین مٹھی ڈالے منہا خلق ناکم وفیحا نعیدکم ومنہا نخیجکم و منہا تارتن اخرا کہ تین جملے تین مٹھیاں تین تصور کہ منہا خلق ناکم اسی سے ہم نے پیدا کیا تمہیں کیا کر رہا ہے تیری حقیقت تو یہی مٹی ہے کہ جو پاؤں کے نیچے پامال ہو رہی ہے اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تکبر کی حالت میں ہے اپنی اصل کو دیکھ اپنی حقیقت کو پہنچا وفی کہ اللہ فرماتے ہیں اسی میں ہم تجھے تمہیں لٹائیں گے کہ میرا انجام بھی یہی ہے جتنا اکڑ لوں جو کچھ کر لوں جتنوں کو قتل کر لوں جتنا ظلم و تشدد کر لوں جتنا کما لوں دنیا جہاں کے ملکوں سے بھیک مانگ کے مسلمان مجاہدین کے گردنے اڑا دوں بمباری سے ان کو تباہ برباد کر دوں لیکن انجام میرا یہ کہ میں نے اسی بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں یہاں قبر میں داخل ہونا وبین ہار نقجوں کو متعارف نوخرا تیسرا تصور کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی سے کھڑا کریں گے تو اس میں یہ بات ذہن میں کہ اللہ کا حضور پیش ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب اس کو دینا <coughs> یہ تین باتیں فرما کے اس وقت ذہن میں ہونی چاہیے فرمایا کہ تم قبرستان جاتے ہو قبروں کو دیکھتے بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری غفلت دور نہیں ہو رہی تو یہ دو اشارے فرماتی ہیں ایک یہ کہ تم عمر کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے تو یہ غفلت دور نہ ہوئی اور روزانہ قبرستان روزانہ سے مراد کی زندگی میں دیکھتا ہے آدمی چاہے مصروفیت کی وجہ سے جنازہ پڑھ کے ہی واپس آ جائے لیکن کسی نہ کسی کے لیے تو قبرستان جانا ہی پڑے گا تو قبرستان جاتے ہو قبروں کو دیکھتے بھی ہو لیکن اس سے بھی انجام کی طرف توجہ نہیں کرتے تو میں یہ غفلت تمہاری اس قدر بڑھ گئی تو باقی دوسری انشاءاللہ کل ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس غفرت سے نکالے اور آخرت کی فکر نبی علیہ سعد والسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام رسم کے طریقے کے مطابق عطا فرما دے واحد الحمد للہ مالک الدین اللہ وسلم محمد وبارک وسلم اللهم ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين والمجاهدين اللہ منصور المجاہدین فی صبیر اللہ محفظ ہوں وحفظ دین ہوں اموال اموالحمیال اللّہ ملاۃسلِ تعلم آدھ ان کا انطالا کلِ شعین قدیم اللّہ مربان تقبل تقبل اضوا جناب اولاد انع اموالنا احباب بنا وقاری بنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم